حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگے بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا یہ اسی میں سے ہے آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1655